میں کیوں گئی عورتوں کو جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے آپ نے کس وجہ سے عورتوں کو جہنم میں دیکھا اے اللہ کے رسول میں کم سنوں گی لیکن جو سنوں گی اس پر عمل کروں گی آپ نے جو یہ کہا ہے کہ عورتوں کو میں نے سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا تو عورتیں چیخ پڑی کلنا و بیما یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول وجہ بتائیے سبب بتائیے آپ نے فرمایا تو سر نہ لان و تک فر نہ لاشیر لان و تان غیبت و چگلی زیادہ کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی نافرمانی تم زیادہ کرتی ہو اس وجہ سے میں نے جہنم میں دیکھا عورتیں سوال کیا کرتی تھی تحقیق کا جذبہ صحابہ اور صحابیات کے اندر بھی تھا ہائے ہمارا ماڈرن ماحول آج ہم پوچھنے کے لیے تیار نہیں بلکہ مولوی کی بےزتی سمجھتے ہیں کہ سوال کر لیں گے تو عید کی بےزتی ہوگی اور ہمارے مولوی بھی فتوا دیے بیٹھے ہیں نہ ہی جو کہہ دیا جائے بس وہ کرو تم اتنے سمجھدار نہیں ہو اور قرآن تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو سمجھنے کے لیے تو اٹھارہ اٹھارہ اور بیس بیس علوم کی ضرورت ہے ہمارے یہاں مبارک پور ایک علاقہ ہے اعظم گڑھ ضلع اعظم گڑھ کے اندر یو پی میں وہاں کے ایک مفتی صاحب فتوا دیتے ہیں بےچارے جن کو قرآن پڑھنا نہ آتا وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا بڑے عجیب عجیب فتوے نکلتے ہیں وہاں انگلی چلاتے رہو ثواب ملتا رہے گا عورتیں تحقیق کیا کرتی تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق کے دروازے کبھی بند نہیں بالحق کہا ہے فل قاتل المستولو فنار قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی صحابہ سوال کرتے حاضل قاتل فما بال المقتول یا رسول اللہ دیکھیے تحقیق آئے اللہ کے رسول قاتل کو تو جہنم میں جانا چاہیے لیکن جو قتل ہو گیا بیچارہ وہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے وہ تو مر گیا اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا ارے اس نے مارا تھوڑی ہے مارنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے تو یہ تو سمجھ میں آ رہی بات قاتل کو جہنم میں جانا چاہیے لیکن مقتول کیوں جائے گا وہ جو قتل کر دیا گیا وہ کیوں جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں جواب دے گی نبی اکرم کا ان کانا اللہ قتل صاحبی وہ جو قتل کر دیا گیا وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اپنی تلوار سے اپنے بھائی کو قتل کر دوں پتا چلا کہ نیت دل کے ارادے کو اس کے دل میں یہ نیت تھی اس نے یہ نہیں کہا تھا زبان سے نیت کرتا ہوں میان سے تلوار نکالنے کی اپنے بھائی کو مارنے کی تب وہ جہنم میں جائے گا صاحبی وہ اس لیے جہنم میں جائے گا کیونکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ میں اپنے تلوار سے اپنے بھائی کو قتل کر دوں پتا یہ چلا کہ انسان دل کے ارادے اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے اور نماز میں بھی یہی چاہیے کہ ہم فرض پڑھ رہے ہیں یا سنت یا نفل ہم دل میں نیت کر لیں و تواس بالحق حق حق کی وسیعت مجبوری ہے ایک پچیس ہو چکا و کی وہ تواس ہلکا ہے تھوڑی سی اس کی تشریح حق کی وصیت اور صبر کی میں ایک ٹکڑا لیتا ہوں حق سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں ایک تو حق بولنا اور ایک حق سے مراد حقوق اللہ کے حقوق بندوں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق یتیموں کے حقوق بیواؤں کے حقوق بیوی کے حقوق بچوں کے حقوق یہاں تمام حق اور حقوق مراد ہیں لیکن ایک چیز میں لیتا ہوں وہ تواس و بالحق حق حق کی وسیع حق کے ساتھ سمجھوتا نہیں کسی بھی قیمت پر سمجھوتا نہیں کافروں نے کہا اللہ کے نبی آئے ابو طالب آپ کا بھتیجا بہت اوپر اٹھ چکا ہے میرے معبودوں کو برا بلا کہنے لگا ہے ایسا کرو اپنے بھتیجے کو میرے حوالے کر دو بچہ پالنے ہی کا شوق ہے تو میں تمہیں ایک لڑکا دیے دیتا ہوں اس کو پالو میں تمہارے بھتیجے کو لے جاؤں گا اور قتل کروں گا اور تم میرے بچے کو لے لو پالو تمہیں بچے ہی پالنے کا شوق ہے تو لے لو ابو طالب کہتے ہیں کیا اچھا فیصلہ کر رہے ہو میرا بھتیجا تم لے جاؤ قتل کرو اور تمہارے بیٹے کو میں اپنے رکھ کے کھلا پلا کے اس کو موٹا کروں پرورش کروں اس کی کہا تو پھر روک لو دے پانی ہاتھ سے آگے چل چکا ہے اور تمہارا بھتیجا ہمارے ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں روک لوں گا اللہ کے نبی آئے چچا نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا میرے بھتیجے تو جانتا ہے کہ میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ مجھے سے کیسی والانہ محبت ہے میرے بھتیجے اس بوڑھے چچا کے نہ ناتواں کاندھوں کے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں اے میرے بھتیجے جو دعوت تم دے رہے ہو میں جانتا ہوں کہ وہ دعوت صحیح ہے لیکن حالات اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں آئے میرے بھتیجے اس کو چھوڑ دو یہ لوگ تجھے قتل کے ارادے سے آئے تھے اور آج تم اس سے مانگنے بھی لگے اے میرے بھتیجے تو میری بات کو ضرور مانے گا مجھے امید ہے کہ اپنے چچا کے دل کو نہ توڑے گا نبی اکرم نے اپنے چچا کے آنکھوں میں آنسو اور دیکھتے ہی خود محمد رسول اللہ رونے لگے فرمایا چچا جان مجھے آپ سے تھوڑا سا سہارا مل رہا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے اوپر توکل کر کے یہ دین کا کام کر رہا تھا آئے چچا جان اگر میری وجہ سے آپ کو دقت ہو رہی ہے تو آج آپ بھی میرے راستے سے ہٹ جائیے لیکن سن لیجئے جو دعوت سے آپ مجھے روک رہے ہیں اس پر میں ایسا مضر ہوں کہ اگر یہ نے مکہ یہ ساڑھے نو کروڑ میل کی دوری پر پہنچ کر اگر سورج اکھاڑ کے لائیں اور میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور ڈھائی لاکھ میل کی اونچائی سے اس چاند کو توڑ کے لائیں اور اس کو میرے بائیں ہاتھ پہ لا کے رکھ دیں یعنی اس کا محال ہونا بتلا رہے تھے کہ سورج تک پہنچنا ان کا ناممکن ہے چاند تک پہنچنا ان کا ناممکن ہے اگر یہ سورج تک پہنچ جائیں اور اکھاڑ بھی لائیں اور چاند تک پہنچ کر توڑ بھی لائیں یہ تو امکان ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کی دعوت سے باز آ جاؤں اور حق کی دعوت دینا چھوڑ دوں یہ ممکن نہیں ہے اے چچا جان میں یہ کام نہیں کر سکتا پلٹ گئے اور چلنے لگے چچا کی طرف پیٹ کر لی چلنے لگے اور جیسی چلے تو ابو طالب نے بھتیجے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور ایسی ضد بھی دیکھی کہ ہاں چاند و سورج اکھاڑ کے یہ لائے میرے دائیں بائیں ہاتھ میں لا کے رکھ دیں پھر بھی میں تین حق سے باز نہ آؤں گا جب یہ ضد دیکھی تو چچا نے دیکھا کہا میرے بھتیجے جا رہے ہو جاؤ جاؤ جو دعوت تم دے رہے ہو دیتے رہو جب تک میرے اندر آخری سانس بھی باقی ہے میں تمہاری مدد ان کرتا رہوں گا میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا اور اللہ کی وہ تو ابھی ایمان لائی ہی نہیں تھے سارا جھگڑا تو اسی بات پر ہے میرے پیارے ساتھی ذرا تصور کیجئے کہ حق کے ساتھ نبی نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا بولی صاحب یہاں آئے ہو ذرا ایسے حساب سے بولنا کہ دوسروں کو برا نہ لگے بڑا عجیب ماحول ہے ہمارا ہماری لڑکیاں ان میں گئی ہیں ان کی لڑکیاں میرے یہاں آئی ہیں ایسا مت بول دینا کہ رشتہ داری میں فرق پڑ جائے غلطیاں تم کرو سزا مولوی کو ملے گی سچ کہا امام کائنات نے قیامت کا دن آئے گا قرب قیامت قیامت سے پہلے تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ایسا زمانہ جائے گا کہ لوگوں کو حق بات بولنا علماء کو حق بات بولنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کے ہتیلی کے اوپر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہے انگارہ تم رکھ نہیں سکتے ہو جتنا انگار آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لینا مشکل ہے اتنا ہی حق بولنا مشکل ہے ہر بات پہ ڈر لگتا ہے کہیں یہ کسی کے خلاف نہ پہنچ جائے اور وہ آدمی لڑنے مرنے اور مارنے کے لیے تیار نہ ہو جائے میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے حکمت کا لوگوں نے مانا ہی بدل دیا بڑے بڑے مولوی جو مسلحت پسند ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں قرآن نے بھی کہا ادو الا سبیل رب کا بالحکمہ حکمت سے بلاؤ انہوں نے حکمت کی غلط تعویلیں کرنا بھی شروع کیے حکمت اس کا نام نہیں ہے کہ شرابیوں میں شرابی بن کر تبلیغ کرو حکمت اس کا نام نہیں ہے کہ بے نمازی میں بے نمازی بن کر ان تبلیغ کرو حکمت کا اگر یہ معنی کوئی لیتا ہے تو بہت برا انسان ہے وہ اور حکمت اس کو بھی نہیں کہتے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ نماز پڑھنے والا بھی جنتی اور بے نمازی بھی جنتی شرابی بھی جنتی اور بے شرابی بھی جنتی یہ بھی حکمت نہیں ہے حکمت اسی کو کہتے ہیں کہ حق بات کو بہت ہی اچھے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے اور حق بات پر کوئی سمجھوتا کرنا چاہے تو اس سے کوئی سمجھوتا نہ کیا جائے دین ولی نبی کے پاس بھی لوگ آئے کہنے لگے چھ مہینے تم ہمارے معبود کی عبادت کر لو چھ مہینے ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا حق کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں لگم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین صبر حق کے ساتھ صبر بھی جڑا ہوا ہے اور یہ قرآن کی بڑی زبردست صورت ہے حق بھی کہا اور صبر بھی کہا ظاہر بات ہے جو آدمی حق بولے گا اور پریشانیاں نہ آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا حق بول کے گزر جائے اور پریشانی اور مصیبت نہ آئے ایسا بھی نہیں ہو سکتا اس لیے صبر بھی جوڑ دیا اس میں صبر کرواس ہو بھی صبر حق بھی بولنا ہے اور حق کی راہ میں جو رکاوٹیں آئیں گی اس پہ صبر بھی کرو وتاباس ہو بھی صبر اور صبر کو بھی آج ہم نے توڑ دیا اور مروڑ دیا صبر کس کو کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کھڑے رہو اور کوئی پیٹتا رہے اور ہم پیٹتے رہیں یہ صبر ہے کوئی ظالم ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے اور ہم ظلم سہتے رہیں یہ صبر ہے صبر نہیں ہے یہ اس صبر کی غلط تعریف ہے اللہ کے نبی نے سرخا کا ظالم مظلومن اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے اس کی مدد میں کروں لیکن ظالم کی مدد کیسے کروں ظالم کو بھی ظالم کی مدد کرنا چاہیے آہ صحابہ نے دیکھی تحقیق کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ظالم کی مدد دولت سے نہیں بلکہ ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو یہ اس کی مدد ہے ظالم تو غریبوں پر ظلم کر رہا ہے ظالم کو روک دو غریبوں پر ظلم کرنے سے یہ اس کی مدد ہے ذرا تصور کیجئے گا صبر کس کو کہتے ہیں عرب کے اندر اللہ ہم سب کو حج کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ ہم سب کو وہ مقدس مقامات دکھائے آپ اگر کبھی وہ جگہ جائیں تو لوگوں سے پوچھنا وہاں عرب کے لوگوں سے یہاں سبورا پہاڑ کون سا ہے صبر سبورا سے مشتق ہے اور عرب کے اندر سبورا اس پہاڑ کو بولتے تھے عرب کے لوگ جس پہاڑ کی پر بڑی سے بڑی آندھی طوفان اور بارشیں آیا کرتی تھی لیکن اس پہاڑ کی ایک کنکری بھی زمین پر سرک کر ہٹ کر اپنی جگہ سے زائل ہو کر زمین پر نہیں گرتی تھی بلکہ اس کی ساری چیزیں اپنی جگہ پر ٹکی رہتی تھی آندھی آ رہی ہے پھر بھی اس کے پتھر اپنی جگہ پر ہیں یعنی ایک پتھر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا تھا عرب کے لوگ اس پہاڑ کو کہتے تھے سبورا یعنی مستقل مزاج یہ پہاڑ ایسا ہے کہ بڑی سے بڑی آندھی اور طوفان بھی اس پہاڑ کی ایک کنکری ادھر ادھر سے نہیں کر سکتی ہیں جو اپنی حالت کا رہے اس کو کہتے ہیں سبورا اور اسی سے بنا صبر یعنی دنیا کی کتنی ہی بڑی مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں تم کو تمہارے راستے سے ہٹا نہ سکیں تم کو تمہارے مذہب سے ہٹا نہ سکیں تمہیں تمہاری توحید سے ہٹا نہ سکیں یہ ہے صبر اور اس کی مثال اللہ کے رسول نے حضرت کا واقعہ دے کر دی واقعہ بیان کر کے دی طبقات اپنے ساتھ کے الفاظ ہیں ابو جہل نے امار کو ایک جگہ کھڑا کیا اور یاسر کو ایک جگہ کھڑا کر دیا دونوں کے ہاتھوں پیروں کو باندھ دیا اور سمیہ کے جسم کو بالکل ننگا کر دیا حدیث کے الفاظ ہیں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے سمیا کو بالکل اسی طرح برہنا کر دیا گیا ابو جہل نے کہا آئے سمیا تو جانتی نہیں کہ میں کتنا بڑا ظالم ہوں سمیا کہتی ہے کہ میں جانتا جانتی ہوں کہ تو کتنا بڑا ظالم ہے اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی cassette centre Manzoor colony Gujjar Chowk Karachi کہا کہ پھر تو محمد کے رب کو مان چھوڑتی ہے نہیں کہا بالکل نہیں جو محمد الرسول اللہ اور اس کے رب کے اوپر جو میں ایمان لا چکی ہوں وہ میرے دل میں گھر گیا گھر کر گیا بس گیا میں اس کو چھوڑنے والی نہیں ابو جہل نے نیزا دیا اور دوڑتا ہوا آیا طبقات کے الفاظ ہیں دوڑتا ہوا آیا جیسے کوئی گیند بال جو کھیلی جاتی ہے بیٹ بال اور کوئی دور سے اپنی بالنگ اسپیڈ کو بڑھاتے ہوئے تیز آتا ہے اسی طریقے سے یہ دور سے آیا اور نیزے کے بارے میں علامہ ابن قیم نے کہا اتنا تیز نیزا تھا اگر اس نیزے کی نوک کو کسی پتھر پہ رکھا جائے تو اس میں بھی سوراخ ہو جائے وہ نیزا لے کے دوڑا اور دوڑتے ہوئے وہ نیزا لایا سمیا کے ہاتھ پیچھے سے بندے ہیں اور اس نے اسی حال میں حضرت سمیا کی اندا میں نہانی میں شرمگاہ کے اندر وہ نیزا داخل کر دیا ہاتھ بندے ہوئے تھے چیخ پڑی ان سرنی یار ہمر نی او میرے مولا اس حال میں تو میری مدد فرما محدثین نے نقل کیا ہے یہاں ان سرمی سے یہ ہے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ اللہ کہیں اس کے ظلم و ستم سے کہیں میرا ایمان زائل نہ ہو جائے کہیں میں محمد کے دین کو چھوڑ نہ بیٹھوں اللہ میری دین پر ثابت قدمی کو برقرار رکھنا اللہ کہیں اس کی تکلیفیں مجھے اسلام چھوڑنے پر مجبور نہ کر دیں کہا کہ نہیں مانے گی کہا بالکل نہیں اس نے تو اونٹ منگائے یہ بھی طبقات کے الفاظ ہیں بلکہ ایک دوسرے حدیث کے الفاظ یہ کہ اس نے دو گھوڑے منگائے لیکن اونٹ والی روایت زیادہ معتبر اس لیے کہ عرب کے اندر اونٹوں کا رواج گھوڑوں کی بنسبت زیادہ تھا دو اونٹ منگائے ایک اونٹ کا چہرہ اس نے مشرق کی طرف کیا اور دوسرے اونٹ کا چہرہ اس نے مغرب کی طرف کر دیا اور ایک پیر اس نے مشرق والے اونٹ سے باندھا اور دوسرے پیر کو اس نے مغرب والے اونٹ سے باندھا اور کوڑا اپنے ہاتھ میں لیا آئے سمیا دیکھ لے اب تیرا کیا حال ہوگا ایک اونٹ مشرق میں بھاگے گا دوسرا مغرب میں بھاگے گا سمیا کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے کہتی ہے ابو جہل جو جنت میں دیکھ رہی ہوں وہ تیری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے کہا اچھا موت اتنے قریب ہے اور کہہ رہی ہے کہ جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں اب ان اونٹوں کو بھگاتا ہوں کہا ابو جہل جلدی کر ان اونٹوں کو بھگانے میں اللہ کی قسم جتنے دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے جنت میں جانے میں لگ رہی ہے ابو جہل پر گویا کہ ایک تھپڑ تھا ایک تماچا تھا اور اس نے کوڑے مارے ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگا دوسرا اونٹ پشچم کی طرف بھاگا اور حضرت سمیا کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے چہرہ بچ گیا چشمے زدر میں سمیا دو ٹکڑوں میں ڈیوائڈ ہو گئی تقسیم کر دی گئی لیکن چہرہ بچ گیا چہرے پہ مسکراہٹ ہے اس کے بعد علامہ سیوتی نے خسائس میں تذکرہ میں حافظ شمس الدین زہبی نے نقل کیا ہے کہ اس نے ابو جہل نے پتھر اٹھایا اور اپنے سر پہ مارنے لگا لوگوں نے کہا ابو جہل پاگل ہو رہے یہ کیا کر رہے ہو کہا میں نے سمیا کی زندگی کی روح چھینی ہے میں نے سب کو چھینا ہے لیکن مرتے وقت میں سمیا کے چہرے کی ہنسی اور مسکراہٹ نہ چھین سکا ہائے میری بربادی میں نے سمیا کو کی جان تو لے لی لیکن سمیا کے مرتے وقت میں نے سمیا کے چہرے سے مسکراہٹ میں نہ چھین سکا یہ میری بد بختی اور میری میری بے حیائی کا عالم ہے میرے پیارے ساتھ یو ذرا اندازہ لگاؤ یہ ہے صبر بڑی سے بڑی تکلیفیں آئیں اور سمیا نے صبر کیا لیکن اس کو اس کے صبر نے اس کو اس کے راستے سے ہٹایا نہیں اس چیز کا نام ہے صبر اور حق بات میں یہ صبر تمہیں کرنا ہی پڑے گا میرے قوم کے نوجوانوں بوڑھوں بچوں میری ماں اور بہنوں تم سب اس دین کے لیے بلکہ محمد رسول اللہ کی عزت و عصمت کے لیے متحد ہو جاؤ اور میرے بھائیوں یہ بھی سن لو کہ اس راہ میں تکلیفیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی مصیبتیں آئیں گی ان تمام مصیبتوں پر صبر کرنے کا ہے تو پیمان بھی کر لو اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ سورہ عصر کی یہ مختصر سی تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ ہمیں پکا سچا مومن بنا دے ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل سوالے کی پوری توفیق ادا فرما الہ العالمین تمہیں حق بولنے کی اور حق سننے کی اور حق میں اگر میرے خلاف کوئی باتیں ہوں تو ان کو ہم نظر انداز یا ان کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق ادا فرما اور حق پر قائم رہنے کی توفیق ادا فرما اور حق کی راہ ہمیں جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں اللہ تم مجھے اس پر صبر کی پوری پوری تلقین عطا فرما توفیق ادا فرما وما علینا الا البلاغ المبين واخر دعوانا الحمد لله دیکھیے پہلا تو یہ آیا ہے بہت دیر ہو جائے گی ذرا سوچ دیکھیے پہلا تو یہ آیا ہے بہت دیر ہو جائے گی ذرا سوچ دیکھ لیجیے پہلی اس یہ پرچا ہے جناب قاری صاحب ہمارے لیے دعا کیجیے کہ اچانک ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے دعا نیک لوگوں سے کرائی بھی جا سکتی ہے اور کوئی بھی آدمی دعا کر سکتا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے یہ جو صاحب ہیں جن کو پریشانیوں کا اچانک سامنا کرنا پڑا اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بھائی بھی پریشان حال ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے قرض سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی سامان مہیا فرمائے اور آپ کا قرض بھی ادا کرائے ہم سب آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں دوسری چیز یہ کہ کیا قرآن یا غیر قرآن تعویذ لٹکانا جائز ہے یہ کوئی مسئلے کی یا افتاح کی کوئی میٹنگ نہیں تھی لیکن اب آپ نے کیا ہے دیکھیے حدیث کے اندر صاف الفاظ ہے کہ من تعلق تمی متن فقد جس نے اپنے گلے کے اندر کوئی بھی تمیمہ لٹکایا چاہے وہ قرآن ہو یا غیر قرآنی ہو ہمارے بہت سے علماء نے یہ کہا کہ قرآن سے اگر علاج کیا جاتا ہے تو صحیح ہے قرآن سے علاج کرنا ایک الگ چیز ہے اور قرآن کی آیتوں کو گلے میں لٹکانا یہ ایک الگ چیز ہے منتا تعلق اور الق کے معنی لٹکانے کے ہوتے ہیں منتا تعلق نامی مطلب فقط اشرک ابھی میں نے قد کا استعمال بتایا تھا جیسے قد جب فیل ماضی پہ آتا ہے تو وہ کام ہو گیا جس نے اپنے گلے میں قرآن کی کوئی آیت بھی گلے میں لٹکا کر لٹکائی فقط اشرک اس نے بھی شرک کیا اس نے بھی شرک کیا اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ایک صحابی قرآن کی کوئی آیت اپنے گلے میں پہن کے آئے تو آپ نے پوچھا مہاجی یہ کیا ہے اس نے کہا من الواہنا اللہ کے رسول دن پہ دن کمزور ہوتا جا رہا ہوں آپ نے فرمایا تو یہ اور زیادہ کمزور کرے گی ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی یہ کمزوری کی وجہ سے میں نے پہن لیا ہے اور قرآن میں شفا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا لو متا او لو لو متا ماتا یمو تو بھی آتا اور ماتا یماتو بھی آتا عربی میں لو متا بھی پڑھ سکتے ہیں لو متا بھی پڑھ سکتے ہیں لو متا لن تدخل الجنہ اگر تو اس حال میں مر گیا اور یہ قرآن کی آیت تیرے گلے میں لٹکی رہی یہ اس حال میں اگر تجھے موت آ گئی تو لن تدخل الجنہ تو کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا ہرگز تو جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا اور ایک حدیث میں مستد احمد یہاں تک آیا اگر تو اس حال میں مر گیا کہ قرآن تیرے گلے میں لٹکا رہا یعنی قرآن کی آیت تیرے گلے میں رہی تو محمد تیرا جنازہ نہیں پڑھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہاں قرآن کی آیتوں کا دم کرنا اور جن وغیرہ ایک آیا اللہ کے رسول میرے اوپر کوئی جن کا شیطان کا اثر آپ نے اس کو بٹھایا اور آپ نے اس پر سورہ سورہ بقرہ پڑھی پڑھی فاتحہ اور چاروں کل پڑھی آیت الکرسی پڑھی اور اس کے اوپر آپ نے دم کر دیا اور اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک کہ وہ نکل نہیں گیا تو قرآن کی آیتوں کا ورد کر کے یا دیکھ کر ہم دم تو کر سکتے ہیں اور اس سے علاج تو کر سکتے ہیں لیکن قرآن کی آیتوں کو تعویذ بنا کر لٹکا رہے ہیں یہ سراسر حرام ہے اور اس سے ہمیں بچنا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے اچھا چھ جنوری دو ہزار آٹھ بروز اتوار بعد نماز عشاء موضوع محبت رسول اور اس کے تقاضے بمقام محمدی مسجد ایریا کورنگی نمبر دو میرا ہی نام ہے اس میں درس قرآن حدیث یعنی میرا یہاں پروگرام ہے یہ ہم کو تو نہیں دینا چاہیے تھا ان کو آپ خود اس کا اعلان کرتے یہ میرا پروگرام وہاں چھ تاریخ کو چھ جنوری کو بروز اتوار کو کورنگی نمبر دو میں ہے جس کا موضوع ہے عنوان ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے اس موضوع پر جب یہ اعلان ہو ہی گیا تو کل کا اعلان اتباع سنت اتباع سنت یعنی اللہ کے رسول کی جو دو حیثیتیں ہیں محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ قرآن میں آیا محمد الرسول اللہ ولزین تو کل انشاءاللہ جو وہاں پروگرام ہے میرا کھوگرا پار میں چمن کالونی مسجد اہل حدیث اس میں جو میرا پروگرام ہوگا انشاءاللہ میں اسی میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت کیا ہے اور محمد الرسول اللہ کی حیثیت کیا ہے اور جب محمد ابن عبداللہ کوئی چیز دیں تو اس کو کیسے لیا جائے گا اور رسول کی حیثیت سے جب کوئی چیز دیں تو اس کو کیسے لیا جائے گا اتباع سنت یعنی قولی حدیث کیا ہے فیلی کیا ہے تقریری کیا ہے کل ان میرا اسی موضوع پر وہاں خطاب ہوگا اور پرسوں کی نمبر دو میں اللہ رب العالمین کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ ہم کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرما الحمد للہ نحمد ہوا نستعین ہوا نستغفر ونعوذ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 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى واجل واتم واكبر